بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو تینتالیس بہت قریب اللہ تعالی ہمارے مال کو ہمارا بنائے اسے ضائع ہونے سے بچائے آمین انسان کا اپنا مال وہ ہے جو آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں کام آئے جو اسے اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے بچائے جو اسے قبر کی سختی اور جہنم کی آگ سے بچائے یا جو اس کی ضروری حاجات میں استعمال ہو جائے اور اسے لوگوں سے سوال کرنے سے بچائے حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ بڑے اونچے صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اصحاب بدر میں سے ہیں غزوہ بدر سے لے کر آخر عمر تک جہاد سے کبھی پیچھے نہ ہٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کے مال اور ہاتھ میں عجیب برکت تھی دن رات جہاد فی سبیل اللہ اور دین کے کاموں پر مال خرچ فرماتے مگر مال کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا تھا مال کی مشغولیت کی وجہ سے نہ کبھی جہاد چھوڑا اور نہ کبھی عبادات میں کوئی کمی فرمائی غزوہ تبوک کے لیے بہت بڑی رقم چندہ فرمائی ان کا مال مسلسل خرچ ہونے کے باوجود چونکہ بڑھتا جا رہا تھا اس لیے وفات کے بعد میراث میں بھی کافی خطیر رقم چھوڑی لوگ ان کی میراج کا تذکرہ منہ میں پانی بھر کر کرتے ہیں کہ اتنے ٹن سونا اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ گئے حالانکہ ہمیں منہ میں پانی بھر کر یہ تذکرہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جہاد پر کتنا خرچ فرمایا دین پر کتنا لگایا اور اہل عزت پر کتنا خرچ فرمایا آئیے ان کے بعض واقعات پڑھتے ہیں امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا آدھا مال چار ہزار درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کیے پھر چالیس ہزار صدقہ کیے پھر چالیس ہزار دینار صدقہ کیے پھر پانچ سو گھوڑے اللہ کے راستے میں دیئے پھر ڈیڑھ ہزار اونٹ اللہ کے راستے میں دیے ان کا اکثر مال تجارت کے ذریعہ کمایا ہوا تھا حضرت عبد ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک زمین چالیس ہزار دینار میں بیچی اور یہ ساری رقم قبیلہ بنو زہرہ غریب مسلمانوں مہاجرین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں تقسیم کر دی اس میں سے کچھ رقم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجی انہوں نے پوچھا یہ مال کس نے بھیجا عرض کیا حضرت عبد عوف نے پھر مال لے جانے والے نے حضرت عبد عوف رضی اللہ عنہ کے زمین بیچنے اور اس کی ساری قیمت تقسیم کر دینے کا قصہ بیان کیا اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تو ازواج متحرات کے ساتھ شفقت کا معاملہ صرف صابر یعنی ثابت قدم لوگ ہی کریں گے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پلائے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زیادہ مالداری پر کچھ تحفظ کا اظہار فرمایا تو اسے سن کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا پورا تجارتی قافلہ جو سات سو اونٹوں پر مشتمل تھا سارے سامان تجارت اور اونٹوں سمیت اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا جبکہ غزوہ تبوک میں آپ نے دو سو اوقیہ چاندی صدقہ فرمائی مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے واقعات معلوم کریں اور توجہ سے پڑھیں تاکہ مال خرچ کرنے کی صفت نصیب ہو اور ہمارا مال ہمارا بن جائے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اصحاب بدر میں سے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں اور اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے جان نثار تھے انہوں نے اپنے ترکے میں کافی مال چھوڑا حالانکہ نہ تجارت کرتے تھے نہ دنیا کے کاموں میں کبھی مشغول ہوئے نہ کبھی کوئی عہدہ قبول فرمایا اور نہ کسی بڑی تنخواہ والے منصب پر رہے ساری زندگی جہاد میں گزری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت ابکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور کی تقریباً تمام جنگوں میں شریک رہے اس جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مال میں بے پناہ برکت عطا فرما دی تھی مال غنیمت میں سے کچھ اپنے خیر خواہ دوستوں کو دیتے وہ تجارت میں لگا کر نفع کما دیتے غنیمت میں غلام ملتے تو وہ بھی کما کر لے آتے مگر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نہ اپنے مال کا کچھ حساب معلوم تھا اور نہ وہ اپنے ذہن کو جہاد سے ہٹا کر کسی کام میں مشغول فرماتے تھے لوگ ان کے پاس امانت رکھوانے آتے تو فرماتے امانت نہیں قرضہ کے طور پر دے دو پھر وہ مال خرچ ہو جاتا کیونکہ جہاد اور دین کے کاموں پر مسلسل خرچ کرتے رہتے تھے آپ کے ایک ہزار غلام جب شام کو اپنی کمائی لا کر آپ کو دیتے تو اگلے دن سے پہلے آپ وہ سب تقسیم فرما دیتے یوں آپ کے ذمہ کافی قرضہ چڑھ گیا شہادت سے کچھ پہلے اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی کہ میرا قرضہ ادا کر دینا اگر کہیں مشکل ہو تو میرے مولا سے مدد مانگ لینا صاحبزادہ نے پوچھا کہ آپ کا مولا کون ہے فرمایا اللہ تعالیٰ عربی میں مولا چونکہ کئی معنی میں آتا ہے اس لیے صاحبزادہ نے وضاحت لے لی قرضہ بہت زیادہ تھا جبکہ مال کچھ بھی موجود نہیں تھا بس کچھ غیر منقولہ جائیداد تھی بظاہر یوں لگتا تھا کہ ساری جائیداد بیچ کر بھی قرض ادا نہ ہو سکے گا مگر جب بیچنا شروع ہوئے تو برکت اتر آئی سارا قرض اتر گیا اور پھر بھی چھ کروڑ کے لگ بھگ مال ورثہ کے لیے بچ گیا قسمت کی بات ہے ایک ہی واقعہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ترکہ چھ کروڑ کے لگ بھگ تھا اس واقعے کو امام بخاری رحمہ اللہ دعوت جہاد بنا دیتے ہیں چنانچہ بخاری شریف میں آپ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے یہ عنوان باندھا ہے باب برکت الغازی فی مالہ حیم و میتن مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بلاط الامر حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے عمراء کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے غازی کے مال کی برکت زندگی میں اور وفات کے بعد اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی نقطے سمجھا دیے نمبر ایک مجاہد فی سبیر اللہ کو برکت نصیب ہوتی ہے نمبر دو مال کی کثرت اور چیز ہے اور مال کی برکت اور چیز ہے نمبر تین حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کوئی مالی پیشہ یا مصروفیت اختیار نہیں فرمائی بلکہ جہاد ہی میں لگے رہے مگر پھر بھی ان کے مال میں برکت ہوتی رہی نمبر چار جہاد فی سبیل اللہ برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نمبر پانچ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی جہاد کا حکم باقی رہا اور صحابہ کرام نے اپنے خلافہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا یہ تو ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ کی قسمت کے ایک صحابی کے ترکے اور میراج کو بھی دینی اور جہادی دعوت بنا کر پیش کیا جبکہ بعض لوگ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ترکہ بیان کر کے لوگوں کو ملٹی نیشنل کمپنیاں اور این جی اوز بنانے کی دعوت دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکے میں چونکہ چھ کروڑ چھوڑے اس لیے تمام مسلمان زیادہ سے زیادہ مال بنائیں ملٹی نیشنل کمپنیاں کھولیں این جی اوز بنائیں وغیرہ وغیرہ مال کی دعوت کا یہ اسلوب نہ تو قرآن مجید کے اسلوب سے ملتا ہے نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا اور نہ حضرات محدثین نے اس طرز کو اپنایا معلوم نہیں یہ لوگ کس کے راستے پر چل رہے ہیں اور مسلمانوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اس ترغیب کی کیا ضرورت ہے انسان فطری طور پر مال سے محبت رکھتا ہے دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مال سے محبت نہ رکھتے ہوں آپ کسی کو ترغیب دیں یا نہ دیں مال کی طرف ہر شخص خود ہی دوڑ رہا ہے مگر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے والے علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے ان لکل امت ان فتنہ و فتنہ تو امتی المال بے شک ہر امت کے لیے ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا بڑا فتنہ مال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے میں تم پر فقر و فاقہ کے آنے سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی تھی پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو جیسا کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا اور پھر وہ یعنی دنیا کی وسعت تم کو تباہ کر دے جس طرح اس نے تم سے پہلوں کو تباہ کر دیا یہ ہے دنیا کے بارے میں نبوی دعوت کا انداز لوگ دنیا کی طرف طبی طور پر دوڑ رہے ہوتے ہیں تب حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین میدان میں آ کر لوگوں کو دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں وہ انہیں دنیا میں زیادہ مشغول ہونے سے روکتے ہیں وہ انہیں مال خرچ کرنے کی جگہیں بتاتے ہیں وہ انہیں فرائض پر مال لگانے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ ان میں حب دنیا کے جراثیم کم کرتے ہیں آہ افسوس آج عالم کفر نے معاشی طور پر ساری دنیا کو جکڑ لیا ہے سود کی لانت پر مبنی آج کا معاشی نظام غلامی کا سب سے بڑا پھندہ ہے جب مسلمان اس نظام کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو پھر نہ انہیں دین یاد رہتا ہے اور نہ جہاد بلکہ وہ کفار کے ہاتھوں مجبور محض بن جاتے ہیں اور تو اور وہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس سے ان کے کاروباری مفادات خطرے میں پڑتے ہیں آج کوئی مسلمان ملٹی نیشنل کمپنی اسی وقت تک اس وقت تک نہیں بنا اسی وقت بنا سکتا ہے جب تک وہ دشمنان اسلام کے سودی نظام کو پوری طرح اپنے اوپر مسلط نہ کر لے اور اس سودی نظام کی شرائط کو قبول نہ کر لے ان حالات میں علماء کرام کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمانوں کو جمع کر کے زیادہ کمانے زیادہ بنانے اور کمپنیاں کھڑی کرنے کی دعوت دیں اگر انہوں نے ایسی دعوت دی اور کسی نے ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے اس آگ میں چھلانگ لگا لی تو سود خوری سود بازی اور سود کی اشاعت کا سارا وبال ان علماء پر ہوگا جنہوں نے یہ دعوت دے دی تھی ہاں اگر اسلامی حکومت ہو اور اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی دعوت دی جائے تو اچھی بات ہے فی الحال علماء کرام کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حلال مال کمانے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے مال کے بارے میں اسلامی احکامات کی پیروی کرنے اور جہاد پر زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی دعوت دیں جہاد ہوگا تو کفر کا نظام ٹوٹے گا آزادی ملے گی اور تب اسلامی معیشت اپنے قدموں پر خود بخود کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ